دنیاوی اعتبار سے کوئی مصیبت دیکھتے اور اس کو پھر کوئی دور کرنے کی صورت نظر نہ آتی تو سمجھ لیتے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت ہے کہ دنیاوی ہماری مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکا وہ ان اللہ شدید القاک تو اس سے یہ بھی سمجھ لینی چاہیے بات کہ آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والے ہیں بات چل رہی تھی جمعرات کے دن جو عرض کیا تھا کہ آٹھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں ان نفی خلق السماوات و وقت لاف الن نہار وفلقلتی تجریف البحر یہ ظاہری نشانیاں ہیں ان کو انسان غور کرے تو صحیح انصاف سے فیصلہ کرے اور دل سے فیصلہ لے تو اس کو خود سمجھ آئے گا کہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے کہ اس نظم میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے جب ایک ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ایک ہے اور کوئی نہیں ہے یہ گزشتہ عید سے اس دلائل سے یہ ثابت کرنا مقصد تھا کہ آٹھ علامتیں قدرت کی نشانیاں بتا کر کہ ایک وحد اللہ شریک ذات ہے پھر اسی کی عبادت ہونی چاہیے اس عت کریمہ میں یہ بتایا کہ اتنی بڑی واضح نشانیاں ہم نے بتائی ہیں زہری جو ہر کسی کو نظر آ رہی ہیں وہ نشانیاں اور پھر بھی بعض لوگوں نے انصاف نہیں کیا امین سیت تخذ ہو من دون اللہ اندادہ اتنی بڑی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر تو ہر شخص کو یہ چاہیے تھا کہ وہ مواحد ہوتا اللہ وحدہ لا شریک ذات کو ماننے والا ہوتا شرک نہ کرتا اتنی بڑی نشانیاں سمجھنے دیکھنے پڑھنے سننے کے باوجود بعض لوگوں نے انصاف نہیں کیا یتخذ من دون اللہ مندوندادہ کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ لوگوں میں سے بعض نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مددگار پکار لیا اندادہ ند کی جمع ہے ند کو کہتے ہیں اللہ کے شریک کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو یا صفات کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا جائے تو عربی زبان میں اس کو ند اس کی جمع اندادہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں یحبونہم کحب اللہ اور اپنے معبودوں کے ساتھ وہ غیر اللہ کے ساتھ معبودان باطلہ کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں ایسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہل ایمان محبت کرتے ہیں آگے اہل ایمان کی تعریف فرمائی کہ الزین منو اشد حب اللہ کہ ایمان والوں کی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس محبت سے کہیں زیادہ محبت ہے جو مشرقین کی اپنے معبودان کے ساتھ ہے جو بھی فرقہ ازالہ ہو اور جس کی بھی وہ عبادت کر رہا ہو اس کو وہ اپنا بھلے وہ معبود باطل ہے وہ اس کو محبوب ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید کی ایک عید کریم فرمایا کہ ولا تصب الزین من دون اللہ فیصب اللہ ادوم بغیر علم کوئی اہل اسلام مابودہ نے باطلاء فرقۂ کے کہ نے باطلہ کو گالی نہ دے یعنی سمجھانے کے طور پر تو سمجھائے دلائل کے اعتبار سے بتائے کہ یہ دلیل ہے اللہ رب العزت وحدہ اللہ شریک ذات کے معبود برحق ہونے کی اور دیگر یہ سب معبودان باطلہ ہیں لیکن حکم یہ فرمایا کہ کوئی اہل ایمان فرقہ ظاللہ کے معبودان باطلہ کو گالی نہ دے کیونکہ وہ فرقہ ظاللہ ہے بے شک جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ہے جب آپ ان اس کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہیں گے فیا اللہ ادبم بغیر علم تو وہ اللہ وحد شریک ذات کو گالیاں دینے لگ جائیں گے کہ معبود مسلمانوں کا معبود ایسا ہے فلاں اس طرح ہے اس طرح نہیں بلکہ <clears throat> حکم تو یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے کسی خاص شخص کو صحابہ کرام کو یا انبیاء علیہ مصلاط وسلام کو یا کسی اسلامی شاعر کی وہ توہین یا تزلیل یا گالی دیں بھی تو آل اسلام کو اس کا جواب گالی کی شکل میں دینے کی اجازت نہیں ہے چنانچہ جو اسلامی قضات ہے اس میں گالیوں کے اوپر باقاعدہ تعزیر ہے سزا ہے اسلام کی بعض بعض جرم ایسے ہیں جس پر اسلام نے سزائیں بیان کی ہیں کہ اس جرم کو بدلے میں جرم نہیں ہے اس جرم کے بدلے میں سزا ہے مثلا کسی شخص نے گناہ کیا غلط بڑا گناہ کیا یا چوری کی یا شراب پیا کسی کے گھر سے چوری کی یا ڈاکہ ڈالا تو اس کا یہ نہیں ہے کہ بھائی تم بھی جاؤ تو اس کے گھر سے چوری کر لو یا اس نے یوں کیا تو تم بھی جاؤ اس اس طرح نہیں جو بعض جو کیا کہتے ہیں کہ برے گناہ ہیں ان کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے اس گناہ کو بدلے میں گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے ہاں کسی نے مکہ مارا تو اس کے بدلے میں مکہ مارنے کی اجازت دی ہے اگر وہ معاف نہیں کرتا تو یہی بات بےآین ہی شریعت کی نظر میں گالیوں کی ہے کہ گالی کے بدلے میں گالی دینا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص گالی دیتا ہے کسی کو تو درمیان میں فرشتہ اس کو جواب دیتا رہتا ہے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو تم ایسے جب تک کہ یہ شخص گالی نہیں دیتا جواب میں فرشتہ اس کی طرف سے اس کو جواب دیتا رہتا ہے کہ وہ شخص ایسا نہیں تم ایسے ہو جب اس نے گالی کے جواب میں گالی دے دی تو فرشتے کے درمیان میں مدد ختم ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ ولا تصب یدعون من دون اللہ فیصب اللہ حدبم بغیر علم معبودان باطلا جو فرقہ ضالع کے معبودان باطلہ باطلا ہیں ان کو بھی گالی دینے کی اجازت دیں ورنہ وہ بے سمجھے سا لا علمی کے طور پر آپ کے معبود برحق اللہ وحدہ اللہ شریک ذات یا آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک یا صحابہ کرام یا کسی برگزیدہ مبارک ہستی کو وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے جو بری بات ہے اور سبب ہم بنیں کہ پہلے کیوں گالی دی فرمایا یحبونہم نم کو اللہ یہ لوگ اس طرح اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے چنانچہ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ نقل کیا ہے کہ ان نمتخص تم مندون اللہ اوسانہ کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ بتوں کو اپنا معبود بنایا محبوب بنایا معبود بھی ہے ان کا اور اس سے ان کو حد درجے کی محبت بھی ہے دیکھو نا اہل ایمان کو حکم ہے کہ جو بھی صدقہ کریں نظر کریں نیاز کریں بکرا دیں کپڑے دیں مال دیں پیسہ دیں جو کچھ بھی نیکی ہے وہ حکم یہ ہے کہ اللہ کے نام کے لیے ہے خواہ جانی صدقہ ہو مالی صدقہ ہو کوئی بھی صدقہ ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو کیونکہ مسلمانوں کا محبوب اور معبود اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے ان لوگوں کو مشرقین کو اپنے بتوں کے ساتھ اس درجے کی محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے نظر و نیاز یا اس طرح کی چیزیں وہ اپنے بتوں کے نام پر دیتے رہتے ہیں جس کو قرآن مجید نے سورہ انعام ساتویں پارے میں بیان فرمایا کہ ما جا اللہ بحیرت ولا صاحبت ولا وسیلت ولا حام ولاکن الزین یفترون آل اللہ بخشر الحمقلون کہ وہ اونٹ کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں فلاں یوں کر دیتے ہیں یوں کر دیتے ہیں وقت کر دیتے ہیں یہ سب اسلام میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے سب شرک ہے تو لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے اونٹ کو یا اونٹنیوں کو یا دودھ کو یا گوشت کو یا جو کچھ یہ کر رہے ہیں بتوں کے نام پر یہ کر اس لیے رہے ہیں کہ ان کو اپنے بتوں کے ساتھ محبت ہے تب یہ ہو رہا ہے جب کہ یہ محبت نہ جیسے فرمایا والذین آ منو حب اللہ جو اعلی ایمان ہیں ان کو اللہ وحد اللہ شریک ذات اپنے معبود کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ محبت ہے جو فرقہ ضاللہ کو اپنے معبودوں کے ساتھ محبت ہے وہ کبھی کبھی ان کی محبت ختم بھی ہو جاتی ہے اعل ایمان کی محبت ایک تو زیادہ ہے اللہ وحد اللہ شریک اپنے معبود کے ساتھ اور دوسری کبھی ختم نہیں ہوتی خواہ کیسے ہی حالات ہوں علماء نے تو اس حد تک لکھا ہے پوری تحقیق کے ساتھ کہ زمانہ اسلام جب سے آیا اب تک کوئی شخص مرتد نہیں ہوا اگر کوئی مرتد ہوا ہے تو در پردہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ وہ حقیقت میں منافق تھا اسلام میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ گل مل کر کچھ وہ حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ بعد میں اسلام پر اعتراض کر کے مرتد ہو گیا یعنی اس سے بھی وہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی ایک سازش کی ترتیب ہو رہی تھی منافقین مدینہ کے بارے میں بھی علماء سیر نے یہ لکھا ہے کہ وہ جب آتے اور پھر اعتراض کرتے تھے کہ یہ بات ایسی نہیں ہونی چاہیے ہماری رائے کیوں نہیں اچھا پھر ہم جا رہے ہیں یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ جو نہ پڑھے لکھے مسلمان جن کو پورا اندازہ نہیں ہے ابھی اسلام کا وہ ہمارے اس طریقے سے اٹھ کر جانے سے ناراض ہونے سے اسلام پر اعتراض کرنے سے یہ بھی اسلام سے دور ہو جائیں تو کوئی شخص جس کے دل میں صداقت کے ساتھ ایمان آیا ہو کبھی وہ نہیں نکلتا خواہ کیا ہی مسائل و مصائب آ جائیں لیکن جو کہ مرتد ہونے کے نام سے کوئی آیا ہے وہ حقیقت میں مسلمان تھا ہی نہیں وہ بس مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر ظاہری لبادہ اس نے اسلام کا بنایا ہے اس مسلمانوں کے اندرون احوال کو معلوم کر کے اور پھر ان کو جا کے بتانا ہے اور اعلان کر دینا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں مجھے یہ اعتراض ہے میں کافر ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی میرے اعتراض کے ساتھ شریک ہو کر وہ بھی مرتاد ہو جائیں یہ کوشش کرتے رہے فرمایا اشد حب اللہ علی ایمان کے ساتھ ایمان کی اللہ رب العزت کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے اور وہ کبھی محبت ختم نہیں ہوتی دوسری ایک بات تو یہ ذکر ہو گئی دوسری بات یہ اہل ایمان جو سچے اہل ایمان ہیں کبھی بھی کسی موقع پر بھی وہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کے علاوہ کسی کو کبھی بھی نہیں پکارتے خواہ راحتوں میں ہوں خواہ مصائب میں ہو مشکلات میں ہو سمندر میں ہو خشکی میں ہو کہیں بھی ہو اہل ایمان کو بس اتنا ہی پتا پتہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں جب پکارنا ہے تو ایک وحد الا شریک ذات کو ہی پکارنا ہے اور ہماری پکار کے لیے کوئی بھی نہیں ہے جبکہ مشرقین مکہ کی قرآن مجید نے کئی مقام پہ ذکر کیا کہ جب ان کی کشتی فیضہ بشیہ اور مئجون کا ظلم مخلصین علیہ الدین پہلے تو بتوں کو پکارتے رہے کچھ اس طرح کرتے رہے لیکن جب سمندر میں کشتی بھنور میں پھنس گئی تو پھر کہنے لگے دا اللہ مخلصین علیہ الدین اب تو محمد کے خدا کو ہی پکارو یہ بت ہماری مدد کو یہاں نہیں آ سکتے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں پہ کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہو تو انہوں نے اپنے معبود برحق کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا ہو ایسا تو ہوا کہ مشرقین نے مشکل وقت میں اپنے بتوں کو نہیں پکارا ایک وقت الا شریک ذات کو پکارنے لگ گئے قرآن نے آگے بتایا فلمان جا ہوں البر جب ہم ان کو خشکی میں نجات دے دیتے ہیں سمندر کا سفر پار کرا دیتے ہیں پھر وہ اضاحم یشرکون پھر ہمارے ساتھ وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ خواہ کوئی بھی مرحلہ ہو اہل ایمان ایک اللہ وحدہ اللہ شریک ذات کو ہی پکارتے ہیں تیسری بات مشرقین یا جتنے فرقہ ضالع ہیں کبھی کبھی اپنے معبود سے خواہ آتش پرست ہو تو آگ سے بت پرست ہو تو اپنے بتوں سے سورج پرست ہو تو سورج سے فرشتوں کی بات کرنے والا ہو تو فرشتوں سے کبھی کبھی یہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اپنے معبودوں سے کئی دفعہ مشرقین ناراض ہوئے کہ انہوں نے اتنے دن ہم نذرانہ چڑھاتے رہے آتے رہے چکر لگاتے رہے تو اس لات نے ہمارا کام کیوں نہیں کیا منات نے کیوں نہیں کیا فرقہ ضالہ والے لوگ اپنے معبود باطل سے کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں کیا ہوا ابھی تک تو انہوں نے ہمارا کام نہیں کیا تو قرآن نے تو پہلے کہا کہ لا انفا حکم بلا ثرکم یہ تو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ویسے تو نذرانہ چڑھاتے رہتے آتے رہتے لیکن ایک عرصے تک کام نہ ہوتا تو پھر فرقہ فرق والے لوگ اپنے معبود باطل سے دراز ہو جاتے ہیں لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ مسلمان پر خواہ کتنی مشکل پیش آتی رہے کہ وہ اپنے معبود سے ناراض ہو گیا ہو کیونکہ دنیاوی مصائب یا پریشانیاں یا مصیبت یا اس طرح کی چیزیں یہ اللہ رب العزت کا اصول ایسا ہے کہ جتنے زیادہ اونچے لوگ ہیں اتنے زیادہ ان کے اوپر مصائب اور پریشانیاں آئی ہیں تو اس سے یہ فیصلہ کہ اللہ کی طرف سے دنیاوی اعتبار سے کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو گویا اللہ ناراض ہیں ممکن ہے اس میں انسان کو صبر کا درس دینا ہو اور اس کے اخروی درجات بلند کرنے ہیں انبیاء علیہ السلام پر کتنی پریشانی اور مصیبتیں آئیں فرمایا حبونہم کا حب اللہ کہ یہ معبودہ نے باطلہ کے ساتھ فرقہ ضاللہ اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں لیکن اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ محبت اس سے کہیں زیادہ ہے اور کبھی وہ ٹوٹے گی نہیں ولو ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا اور ان کو تو اپنے معبودوں کے پاس جانا پڑتا ہے بھلے وہ فرقہ ازالہ ہیں جو کچھ بھی ہیں جہاں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں پھر نذرانے دیتے ہیں کچھ کرتے ہیں کوئی کتنا دور دور سے سفر بڑے بت کے پاس کرنے جاتے ہیں لیکن ایمان کو تو ایسے کوئی سفر کی ضرورت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کہاں ہوتے ہیں کب ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں قرآن مجید کی عید بنا دیا اللہ رب العزت نے بعض کا عبادی انّّنی فنی قریب کہ یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوتا ہوں تو آپ یہ بتائیں میں قریب ہی ہوتا ہوں تو سورہ قاف میں فرمایا کہ نہن اقرب و من حبل الورید کہ میں شہر اک سے زیادہ قریب ہوں اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ نہن اقرب و علیہ من کم والا یہاں شہانہ انداز ہے نہن اقرب علیہ من کم لا تبصرون اس مقام پہ فرمایا کہ میں قریب ہوں دوسرے مقام پہ فرمایا کہ میں اس زندگی والی رقص ہے رگ سے زیادہ قریب ہوں اور تیسرے مقام پہ فرمایا کہ میں قریب ہوں تمہارے لیکن بس فرق یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ولا قلعہ تبصرون سرون تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو اس دنیا میں میں قریب ضرور ہوں تو آل ایمان کی تو یہ بات ہے کہ جس جگہ میں ہیں جہاں بھی ہیں وہ اپنے لا شریک ذات کو پکار سکتے ہیں وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے فرقہ دہریہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں اس نے ایک دفعہ زور پکڑا تھا حتیٰ کہ ان سرپسندوں کی جماعت بعض دفعہ کسی عالم کا بیان ہو رہا ہوتا تھا تو درمیان میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی یہ ہوا اس طرح ہوا امام صاحب کوفہ میں بیان کر رہے ہیں تو ایک موترز دہریہ کا جیسے انہوں نے تیار کیے ہوتے نا بندے اس زمانے میں تیار کیے ہوتے ہیں اسی کو یہ کہہ لو جنسیوں کے بندے یہ رولا کھولا اور ہنگامہ اور یہ وہ سب سے پہلے یہ وہ جیسے لال مسجد میں امام صاحب وہ جو نئے مقرر کیے نا وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو پہلے سے ہی عام کپڑوں میں حکومت نے اپنے پولیس والے دوسرے بندے بٹھا دیے کہ جیسے امام صاحب آئے تو کہنا خوش آمدید مرحبا خوش آمدید تو دوسرے لوگ بھی دیکھ کر کہیں کہ خوش آمدید مرحبا یہ چلاکیاں آج کی نہیں ہیں یہ پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہیں تو یوں درمیان میں اعتراض ہو گیا تاکہ دوسرے لوگ سنیں ہم بھی اعتراض کر دیتے ہیں پھر دہریہ کا معترض جس کو تیار کیا ہوا تھا اس شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ذات کی آپ لوگ عبادت کرتے ہو دلیل کیا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے دلیل کیا ہے امام صاحب نے قریب سے اپنے شاگرد کو کہا کہ ایک بڑے سے کٹورے میں جلدی سے دودھ کا بندوبست کر کے لے آؤ بس بیان جاری رکھا اور وہ دو تین دفعہ کھڑا ہوا پھر بیٹھا پھر کھڑا ہوا کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے دلیل کیا ہے وہ لے آیا لڑکا دودھ کہا اس میں بتاؤ کہ گھی کہاں ہے اس دودھ میں بتاؤ گھی کہاں ہے مکھن کہاں ہے تو کہا ہر جگہ ہے دودھ میں ہر جگہ وہ تو کہا ایک اتنی سی چیز خالق وہ ہے اس کا تو مکھن دودھ میں ہر جگہ جو خالق ہے اس کا وہ کیا ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتا کیا مشکل ہے تو وہ بہترز اٹھ کر پھر اپنی چادر جھڑتا ہوا واپس ہو گیا تو بات یہ کہ اہل ایمان کو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر جگہ اللہ رب العزت ہے جب کہیں دفتر میں بھی بیٹھا ہے دل پریشان ہے تو اپنے معبود کو یاد کر لے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے اور جو مشرق ہے اس کا دانت کا درد ہو تو پتنی فلانی ڈھیری پر جانا پڑے گا بازو میں درد ہو تو پتنی کون سے دربار سر سخی سرکار پر جانا پڑے گا کمر میں درد ہو تو پتنی کس غور شریف کی زیارت پر جانا پڑے گا وہ تو در در کے چکر ہی لگاتا رہے گا وہ تو خود جگہ وہ خود مشکل کشا تھا تو اس پر موت کیوں آ گئی ہے لوگوں نے اس کا جنازہ کیوں پڑھا ہے اس کو زیر زمین کیوں کر دیا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا العذاب یہ کافر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو ان کے یہ بت ان کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتے تو جب آخرت میں عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے تو ان کے اس عذاب کو کون اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کون دور کر سکے گا گویا مصیبت لانے والا یا اس کو دور کرنے والا ایک اللہ وحدہ اللہ شریک ذات ہے نہ سمجھ کی نصیب آپ جاؤ نا ایک دال یا دو دال جو بھی دال ہو تو مزدار سی بنوا کے جلدی سے لے کے آؤ